حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ایک بار بکری کا گوشت ناول فرمایا اور وہ دستی یعنی شانے کا گوشت تھا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا سننے ابو تاود حدیث نمبر ایک سو ستاسی